حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مادہ گھوڑی کو فرض کہا کرتے تھے سننے ابو داود حدیث نمبر دو ہزار پانچ سو چھیالیس